حدیث میں آتا ہے کہ کم من سا من سر میرے میر میں کم من من لے سر من سیاہ میجولا تش کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے صرف بھوک ملتی ہے اور پیاس ملتی ہے مطلب ہے وہ لوگ جو ریچول کے طور پر روزہ رکھیں یعنی اسپرٹ کو چھوڑ کر روزہ رکھیں لیس روزہ جو ہے وہ صرف رسم ہے اور وہ صرف بھوک اور پیاس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کم من سائم لیس و من سیام لجو بولا تش کتنے روزے روزے دار ایسے ہیں ان کو بے روزے سے صرف بھوک پیاس ملتی ہے تو وہی روزہ ہے یہ جو اسپرٹ جس کے اندر نہ ہو تو وہ صرف رسم ہو جائے گا ریچول رہ جائے گا ریچول ریچول کی کوئی ویلو نہیں ہے